صم بكم عمي فهم لا يرجعون وہ لوگ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ خیر کی باتیں سننے سے بہرے ہیں انہیں اپنی زبان سے ادا کرنے سے عاجز ہیں اور نعمت بصیرت سے محروم ہیں اس لیے اب وہ لوگ حق کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہ آئیں گے